السلام علیکم خواتین حضرات فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا ستائیسواں لیکچر گزشتہ لیکچر میں ہم نے آپ کو کنٹرول اکاؤنٹس کے بارے میں بہت ساری تفصیل بیان کی تھی کچھ ہم نے اگزامپلس بھی کیے تھے اور یہ بات کہی تھی کہ ڈسکاؤنٹس الاؤڈ جو کہ ہم اپنے کسٹمرز کو دیتے ہیں اور جو ڈسکاؤنٹس ریسیو کرتے ہیں اپنے سپلائر سے اپنے کریڈیٹرز سے ان کا ٹریٹمنٹ کریڈیٹرز اور ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کے حوالے سے کیا ہوگا اسی کے ساتھ ایک اور اہم موضوع جو ہے وہ بیڈ ڈیٹس کا ہے بیڈ ڈیٹس آپ کو یاد ہے کہ وہ ڈیٹس ہیں جو کہ ادا نہیں ہوتی یعنی ہمیں اگر کسی نے پیسے دینے ہیں تو وہ کسی بھی وجہ سے پیسے کی وصولی جو ہے وہ نہیں ہو پاتی لہذا وہ جو ہم نے ڈیٹ اپنے کتابوں میں اس شخص یا اس پارٹی یا اس بزنس کے نام پہ شو کی ہوئی ہے اس کو ہمیں کتابوں میں سے نکالنا ہوتا ہے اس اس کا کا افیکٹ اور ٹریٹمنٹ ڈیٹرز کے کنٹرول اکاؤنٹ پہ کیا ہوتا ہے کریڈیٹرز کا جہاں تک تعلق ہے وہاں پہ تو رائٹ آف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ یہ تو پیسے ہم نے کسی کو دینے ہم اپنی مرضی کے حساب سے کیسے کوئی ڈیٹ جو ہے وہ جو کسی کو ادا کرنی ہو اس کو رائٹ آف کر سکتے ہیں ہاں اگر ہمارا سپلائر کوئی ہم سے کہے یا ہم ہمارا کریڈیٹر ہم سے کہے کہ جناب یہ آپ آپ کے نے جو پیسے دینے تھے یہ میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا تو پھر یہ مسئلہ اٹھ سکتا ہے کہ جی اس اماؤنٹ کو جو کہ ہم نے ادا کرنا تھا اس کو کیسے کتابوں میں سے خارج کیا جائے لیکن اس بات پہ ہم کوئی ڈسکشن نہیں کریں گے ہم بیڈ ڈیٹس کو ڈیٹرز کے حوالے سے البتہ ضرور دیکھیں گے ایک اور چیز جو ضروری ہے یہاں پہ آپ کو بتانی وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ایک ہی پارٹی کے ساتھ ایک ہی کاروبار کے ساتھ ہم لین اور دین کر رہے ہوتے ہیں یعنی ہم ان سے مال خرید بھی رہے ہوں گے اور ان کو مال بیچ بھی رہے ہوں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب چونکہ پارٹی تو ایک ہی ہے اس لیے سب معاملہ ایک ہی گھر سے ہے اس لیے جو دینا ہے اس کو بھی ایک ہی کھاتے میں ہونا چاہیے جو لینا ہے وہ بھی ایک ہی کھاتے میں ہونا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا جو آپ نے مال بیچا ہے اس کو علیحدہ اکاؤنٹ کرنا ہوگا اس پارٹی کو ایز اے ڈیٹر علیحدہ سے شو کرنا پڑے گا اگر اس سے مال آپ خرید رہے ہیں وہ خریداری علیحدہ سے ریکارڈ ہوگی اور جو ادائیگیاں آپ نے اس پارٹی کو کرنی ہے وہ علیحدہ سے شو کی جائیں گی یہ قانون میں اس بات کی اجازت نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے جو پیسے وصول کرنے ہیں ان کو جو پیسے ادا کرنے ہیں ان کے اگینسٹ آپ آف سیٹ کر دیں ایک دوسرے کے خلاف ان کو سیٹ آف نہیں کر سکتے آپ یہ قانون میں اس کی اجازت نہیں جو آپ نے وصولی کرنی ہے وہ آپ وصولی کریں گے جو آپ نے پیسہ ادا کرنا ہے وہ ادا کریں گے اور جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنتی ہیں آپ کے کاروبار کی جو بیلنس شیٹ بنتی ہے جو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنتا ہے وہ اسی بنیاد پہ ہی بنتا ہے کہ ڈیٹرز جیسے ہیں ویسے ہی شو کیے جائیں گے کریڈیٹرز جیسے ہیں ویسے ہی شو کیے جائیں گے notwithstanding the fact کہ جی ڈیٹرز کے اندر بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے ایسے ہوں جو کہ کریڈیٹرز بھی آپ کے ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں دونوں حساب علیحدہ چلیں گے ہاں اگر اس پارٹی کے ساتھ آپ کا کوئی ریٹن اگریمنٹ اس معاملے میں ہوگا کہ جی ہاں جو ہم نے وصولیاں آپ سے کرنی ہیں وہ آپ آف سیٹ کر سکتے ہیں جو آپ نے ہمیں ادائیگیاں کرنی ہیں ان کے اگینسٹ تو تب معاملہ دوسرا ہے ورنہ اصولی طور پہ کوئی چیز جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف آف سیٹ نہیں کی جا سکتی اگر وہ اماؤنٹس جو ہیں وہ ایک ہی پارٹی سے لینے اور دینے ہوں تو یہ بات یاد رکھیے آج ہم اس لیکچر میں ڈسکاؤنٹس اور بیڈ ڈیٹس کے حوالے سے بات کریں گے تاکہ کنٹرول اکاؤنٹس کا اور پرٹیکولرلی ڈیٹرز اور کریڈٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کا جو معاملہ ہے اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے اب ہم بات کرتے ہیں بیڈ ڈیٹس کی سب سے پہلے بیڈ ڈیٹس کا تعلق ڈیٹرز سے ہے جو ہمیں وصولی ہونی ہے اس میں سے کوئی اماؤنٹ کسی وجہ سے جس سے وصولی کرنی تھی وہ شہر چھوڑ کے چلا گیا وہ وفات پا گیا اس کا کاروبار بند ہو گیا وہ کسی دوسرے ملک چلا گیا بغیر آپ کے پیسے ادا کیے ہوئے کوئی بھی وجہ کسی وجہ سے وہ جو وصولی ہونی تھی وہ وصولی وصولی جو ہے وہ نہیں ہوتی جب ایسا ایسی سچویشن ہوتی ہے تو پھر وہ ڈیٹ جو ہے وہ وصولی جو ہے اس کو بیڈ قرار دیا جاتا ہے یعنی وہ اب ایسی نہیں ہے کہ وہ ہمیں حاصل ہوگی لہذا اس کو کتابوں میں سے نکالنا پڑے گا تو یہ بیڈ ڈیٹس کی جب بھی ذکر آتا ہے تو یہی ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ ڈیٹر سے تعلق ہے سیل سے تعلق ہے کہ جو ہم نے سیل کی تھی جیسے ہم عام طور پہ کہتے کہ جی وہ بیچا تھا مال وہ پیسے لے کے دوڑ گیا تو یہ پیسے لے کے دوڑ جانے والا معاملہ ہے کہ جہاں پہ آپ نے کسی کو کوئی چیز بیچی اس نے بغیر آپ کو پیسے ادا کیے ہوئے غائب ہو گئے کسی بھی وجہ سے لہذا اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو کتابوں میں سیل ریکارڈ کر دی تھی اب اس سیل کو ختم کرنا ہے یا اس ریسیویبل کو اس ڈیٹر کو ہم نے کتابوں میں سے خارج کرنا ہے تو بیڈ ڈیٹس اور سیلز یا ڈیٹرز اس کے حوالے سے یہ ہمیشہ بات ہوتی ایک تو یہ چیز ہو گئی کریڈیٹرز کا جہاں تک تعلق ہے میں نے ابھی آپ سے ارض کیا کہ کریڈیٹرز میں کوئی رائٹ آف نہیں ہوتا ہم نے پیسے کسی کو ادا کرنے ہم کیسے اپنی کتابوں میں سے خود ہی اس کو رائٹ آف کر دیں یا ہم فیصلہ کر لے کہ جی یہ ہم نے پیسے نہیں دینے لہٰذا اس کو خارج کر دو بھائی ایسے تو نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارا جو کریڈیٹر ہے وہ ہمیں لکھ کے یہ بات نہ کہے کہ جناب آپ یہ ڈیٹ جو ہے اس کو مت ادا کیجیے آپ نے جو یہ پیسے مجھے ادا کرنے تھے اس میں میں کمی کر دیتا ہوں یا اس کو مجھے آپ سے وصولی نہیں کرنے آپ یوں سمجھیے کہ میں نے یہ آپ کو مفت مال بیچا تھا تو تب بات آئے گی کہ ہاں جی یہ جو اگر ہم نے کریٹر کریٹ کیا ہوا تھا اپنی کتابوں میں تو اس کو رائٹ آف کرنے کی بات سو so, اب کریڈیٹر کے پوائنٹ آف ویو سے تو ہم کوئی رائٹ آفس کا ذکر مزید نہیں کریں گے کیونکہ یہ کبھی کبھی ہی ہوتا ہے اگر کبھی ہوا تو ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ کریڈیٹرز ہمیں ڈسکاؤنٹس یا ریبیٹس دے سکتے ہیں ہم بھی اپنے کسٹمر کو ڈسکاؤنٹ اور ریبیٹس دے سکتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی وہ ہم ذکر کریں گے لیکن اس وقت موضوع بحث جو ہے وہ بیڈ ڈیٹس ہے آپ کو یاد ہے کہ جس وقت ایک بیڈ ڈیٹ ہوتی ہے اس وقت جرنل انٹری کیا کی جاتی ہے اس وقت جو جرنل انٹری کی جاتی ہے اس میں ہم ڈیبٹ کرتے ہیں اگر تو ہم نے provision for doubtful debts کا اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے اور اس میں پروویژن موجود ہے جو کہ گزشتہ سالوں میں کی گئی ہے ڈیٹس کے اگینسٹ اس میں ڈیبٹ کرتے ہیں اور اگر پروویژن فار بیڈ ڈیٹس کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو پھر بیڈ ڈیٹس کا اکاؤنٹ کھولتے ہیں ہم جنرل لیجر میں اور اس کو ڈیبٹ کیا جاتا ہے کریڈٹ انٹری جو ہے اس کی وہ ڈیٹرز کے کنٹرول اکاؤنٹ میں انٹری کی جاتی ہے اس کو پوسٹ کیا جاتا ہے یہ انٹری جو ہے ڈبل انٹری آپ کی ہو گئی اب سوال یہ آتا ہے کہ جو آپ نے ڈیٹرز کا سبسیڈیری لیجر رکھا ہوا اس کے اندر انٹری کیسے تو بھائی ظاہر ہے کہ جس پارٹی کی ڈیٹ آپ رائٹ آف کر رہے ہو یا جس کو جو, یا جو بیڈ ہو گئی ہے اس کا آپ نے اکاؤنٹ بھی اپنے سبسڈری لیجر میں کھولا ہوگا اس میں بھی انٹری کرنا ضروری ہے کہ صاحب اس سے اتنے پیسے وصول نہیں ہوں گے یا کچھ بھی وصول نہیں ہوگا سو so, وہ انٹری وہاں پہ بھی ضروری ہے تو بیسکلی انٹری جو بنتی ہے جرنل انٹری ہوتی ہے جب ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بیڈ ڈیٹ ہو گیا ہے تو ہم ڈیبٹ کرتے ہیں provision for bad and doubtful debt account اگر کھلا ہوا ہے یا بیڈ ڈیٹ اکاؤنٹ کو اور کریڈٹ کرتے ہیں debtors control account discounts allowed to customers اس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر اس کی انٹری کیا ہوگی یاد ہے ہمیں کہ جی ایک ہم نے ڈسکاؤنٹس الاؤڈ اکاؤنٹ کھولا تھا اس اکاؤنٹ کو ہم ڈیبٹ کریں گے اور ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کو ہم کریڈٹ کریں گے کیوں بیسک وجہ یہ ہے کہ اب جس سے پیسے آپ نے وصول کرنے تھے اس کو آپ آپ کہہ رہے کہ بھائی اگر نے مجھ کو سو روپیہ پہلے دینا تھا تو اب میں آپ سے سو روپیہ نہیں وصول کروں گا کسی بھی وجہ سے میں آپ سے نبے روپے یا پچانوے روپے اس کے اگینسٹ وصول کروں گا کیونکہ آپ تو روز مرہ میرے گاہک ہیں میرے یا آپ اتنا زیادہ میرے سے مال خریدتے ہیں کہ میں اب آپ کو بلک ڈسکاؤنٹ دے رہا ہوں یا والیوم ڈسکاؤنٹ دے رہا ہوں کوئی بھی یا آپ میرے ہی کاروبار کے آدمی ہیں لہذا میں آپ کو ٹریڈ ڈسکاؤنٹ دے رہا ہوں تو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے یا یہ ہے کہ جی میں نے آپ کو پندرہ دن کا کریڈٹ دیا تھا آپ نے یہ پیمنٹ چونکہ پانچ دن کے اندر اندر کر دی ہے آپ بڑے اچھے آدمی ہیں لہذا آپ کو پانچ روپے معاف تو آپ سو کی بجائے پچانوے روپے دے دیجیے تو یہ کاروبار میں چونکہ چیزیں ہوتی ہیں اور ڈسکاؤنٹ اس طریقے سے دیے جاتے ہیں لہذا ہم اس سے یہ ہوا کہ جی جو ہم نے ڈیٹ وصول کرنی تھی جو ڈیٹ وصول کرنی تھی اس ڈیٹ میں کمی واقع ہو گئی لہذا اس ڈیٹ کا اماؤنٹ جو ہے وہ کم کیا جائے گا اس وجہ سے یہ جرنل انٹری جو ہے وہ آپ کو کرنا ہوگی کہ آپ ڈیبٹ کریں گے ڈسکاؤنٹ الاؤڈ اکاؤنٹ اور کریڈٹ کریں گے ڈیٹرز کا کنٹرول اکاؤنٹ جہاں پہ آپ اپنے کسٹمرز کو ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں پھر وہی سوال کہ جی ان کے جو انڈیویجل اکاؤنٹس ہیں سبسڈیری لیجر کے اندر کیونکہ وہاں پہ انٹری بھی اس چیز کی کرنی بہت ضروری ہے اگر آپ انٹری وہاں نہیں کریں گے تو پھر کنٹرول اکاؤنٹ کا جو بیلنس ہے وہ آپ کے سبسڈری لیجر کے اکاؤنٹ کے بیلنس سے ہرگز میچ نہیں کرے گا اور وہ میچ کرنا بہت ضروری ہے کیوں کہ سبسڈری لیجر جو ہے وہ تفصیل ہے پارٹی وائز تفصیل ہے کنٹرول اکاؤنٹ کے بیلنس کی تو کنٹرول اکاؤنٹ کا جو بیلنس ہے اس کا ٹوٹل یا اس میں جو کلوزنگ بیلنس ہے وہ سبسڈری لیجر کے انڈیویجل اکاؤنٹس کے بیلنس کے ٹوٹل کے ساتھ میچ کرنا ضروری لہذا اس چیز کی انٹری یہ جو ڈسکاؤنٹ آپ نے دیا اپنے کسٹمر کو جس کسٹمر کو دیا اس کا اکاؤنٹ جو سبسڈیری زیلی لیجر کے اندر جو آپ نے اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے اس میں بھی آپ اس کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیں گے تو یہ ٹریٹمنٹ ہے ڈسکاؤنٹس الاؤڈ کا اب آئے ڈسکاؤنٹس ریسیوڈ پہ ریسیو ہم ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں اپنے سپلائرز سے اپنے کریڈیٹر سے الاؤ کیا تھا ہم نے ڈسکاؤنٹ اپنے کسٹمرس کو اب ہم ریسیو کر رہے ہیں ڈسکاؤنٹ ان لوگوں سے جن سے ہم نے مال خریدا تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ جو ہم نے ادائیگی کرنی تھی جو پیمنٹ کرنی تھی اس میں کمی واقع ہوئی جب اس میں کمی واقع ہوئی تو ظاہر ہے کہ جی کریڈیٹرز کا کنٹرول اکاؤنٹ جو ہے اس کو ڈیبٹ کیا جائے گا اور ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ اکاؤنٹ جو ہے لیجر کے اندر جنرل لیجر کے اندر اس کو کریڈٹ کیا جائے گا یوں ڈبل انٹری کمپلیٹ ہوگی اور یہ ڈسکاؤنٹ جو ریسیو ہے کیا ہے ہمارے کاروبار نے اس کو ہم کتابوں میں ریکارڈ کر لیں گے پھر وہی بات کہ جناب اس پارٹی کا ہم نے اکاؤنٹ جو ہے وہ کریڈیٹر سبسڈری لیجر میں رکھا ہوا ہے ذیلی لیجر جو ہے اس میں رکھا ہوا ہے تو بھائی وہاں پہ بھی انٹری ہوگی اور وہاں پہ بھی جو اس پارٹی کا اکاؤنٹ تھا اس اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کیا جائے گا اس کے تاکہ وہ بھی صحیح ہو جائے اور جو ٹرانزیکشن اس کے ساتھ ہو رہے ہیں وہ ٹرانزیکشن ذیلی لیجر میں بھی ریکارڈ ہو اور آپ کے کنٹرول اکاؤنٹ پہ بھی آ جائے اب ہم دو ایگزامپلس کرتے ہیں اور یہ ایگزامپلس کچھ وہی ہیں جو کہ ہم نے لیکچر ٹوینٹی فائیو میں کیے تھے تو انہی انہی کو لے کے چلتے ہیں اور اس دفعہ اس حوالے سے کہ جی بیڈ ڈیٹس اور کا افیکٹ جو ہے وہ کنٹرول اکاؤنٹس پہ کیا ہے اور ڈسکاؤنٹس وغیرہ کا افیکٹ کیا ہے تو پہلا ایگزامپل جو ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ جی ہم نے ایک ڈیٹرز اکاؤنٹ جو ہے کنٹرول اکاؤنٹ جو ہے اس کو تیار کرنا ہے مارچ کا مہینے کے لیے اور کلوزنگ بیلنس جو ہے اس اکاؤنٹ میں ہم نے وہ بھی نکالنا ہے پہلی مارچ کو اوپننگ بیلنس تھا اس اکاؤنٹ میں پچاس ہزار تین سو اور نبے روپے مہینے کے دوران آپ نے آپ کو جو انفارمیشن ملی ہے وہ یہ ہے کہ سیلز جو سیلز ڈے بک کے حساب سے ہیں وہ ساٹھ ہزار پانچ سو روپے کی ہیں سیلز ریٹرن جو ہوئے سیلز ریٹرن بک سے جو آپ کو ملی فگر وہ ایک ہزار پانچ سو پچاس روپے ہے چیکس اور کیش جو آپ کو ریسیو ہوئے وہ پچہتر ہزار پانچ سو روپے کے ہیں جو آپ نے ڈسکاؤنٹس الاؤ کیے وہ دو ہزار روپے کے ہیں اور بیڈ ڈیٹس جو ہیں وہ اٹھارہ سو روپے کی ہیں تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل انفارمیشن ہے ایک میں بات یہاں پہ اور بیڈ ڈیٹس ہی کے حوالے سے آپ کو اور بتا دوں پروویژن کی بات ہوئی تھی کہ provision for bad and doubtful debts ہم کرتے ہیں ہم ایک ریزرو کر لیتے ہیں amount profit and loss account میں سے کہ آئندہ اگر کبھی کوئی ڈیٹ ہو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کے اوپر یا کریڈیٹرز کنٹرول کریڈیٹرز کا تو خیر ذکر ہی نہیں آتا ڈیٹرز کا ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ جو ہے اس کے اوپر کوئی نہیں ہوتا صرف جو بیلنس شیٹ میں ڈیٹرز کی ٹوٹل فگر دکھائی جاتی ہے اس میں سے ہم مائنس کرتے ہیں وہ پروویژن وہ سم وہ وہ پیسہ یا وہ اماؤنٹ جو ہم نے بیڈ ڈیٹس جو فیوچر میں ہو سکتی ہیں ان کے لیے ریزرو کر کے علیحدہ کیا تو وہ صرف بیلنس شیٹ کی حد تک ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے کنٹرول اکاؤنٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کنٹرول اکاؤنٹ پہ بیڈ ڈیٹ کا اس وقت افیکٹ آتا ہے جس وقت آپ ایک ڈیٹ کو بیڈ ڈکلیئر کرتے ہیں اس سے پہلے نہیں ہوتا جب آپ نے ڈیٹ کو بیڈ ڈکلیئر کر دیا تو تب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی اس کو اس ڈیٹر کے اکاؤنٹ سے خارج کر دو اب اگر پروویژن آپ نے کریٹ کی تھی آپ نے پروویژن بنائی تھی کسی زمانے میں کسی سال میں بھی اور وہ ابھی تک چل رہا ہے بیلنس تو آپ اس پروویژن کے اگینسٹ آف سیٹ تو کریں گے لیکن ساتھ ڈیٹر بھی ریڈیوس ہوگا کیونکہ اب آپ کو پیسے جو وصول ہونے ہیں ڈیٹر سے وہ وہی نہیں ہے جو پہلے تھے بلکہ اس سے کم ہے تو یہ بات یاد رہی پروویژن کا بیڈ ڈیٹس کے ساتھ صرف اسی حد تک تعلق ہے کہ اگر پروویژن ہوئی ہوئی ہے تو پروویژن کے اکاؤنٹ کو آپ ڈیبٹ کریں گے لیکن ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کو آپ کریڈٹ کریں گے اگر پروویژن نہیں ہے اور بیڈ ڈیٹ ویسے بھی ہو گیا تو آپ پھر بیڈ ڈیٹس کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کریں گے اور ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کو کریڈٹ کریں گے انڈیویجل اکاؤنٹ کے اندر انٹری سبسڈری لیجر میں اس بیڈ ڈیٹ کی ہوگی تو یہ چیز یاد رکھیے اب واپس اس ایگزامپل پہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی انٹریز کیسے ریکارڈ کی جائیں گی ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ ہم نے بنانا تھا ہم ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کھولتے ہیں ڈیبٹ سائڈ بھی ہے کریڈٹ سائڈ بھی ہے اب سب سے پہلی فگر جو ہمارے پاس ہے وہ پہلی مارچ کو پچاس ہزار تین سو نبے روپے ہے جو کہ ڈیبٹ بیلنس ہے اوپننگ بیلنس ہے اور پچھلے مہینے سے آگے لایا جا رہا ہے ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کے اندر بیلنس جو ہے وہ ڈیبٹ میں ہی ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے وصولی کرنی ہے یہ ہمارا ایسٹ ہے یہ ہمارا کرنٹ ایسٹ کا ایک حصہ ہے تو یہ بیلنس براڈ فارورڈ ہوگا پچاس ہزار تین سو نبے روپئے ڈیبٹ سائڈ پہ اس کو لکھا جائے گا نیکسٹ جو انفارمیشن ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ ہم نے سیلز جو ہوئے ہمارے وہ ساٹھ ہزار پانچ سو کے تھے اب یہاں پہ ہمیں ایک ازمپشن کرنی پڑتی ہے کہ یہ ساٹھ ہزار پانچ سو کے سیل جو ہے یہ ساری کی ساری جو ہے یہ کریڈٹ سیل ہے اور اسی بیسس کے اوپر ہم انٹری کرتے ہیں ساٹھ ہزار پانچ سو روپے کی ڈیبٹ کرتے ہیں ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ اور کریڈٹ ظاہر ہے کہ سیلز کے اکاؤنٹ کو جائے گا تو یہ تو سیلز کی انٹری ہو گئی اس کے بعد دوسری جو انٹری ہے وہ ہے سیل ریٹرن کی یعنی کچھ مال ہمیں واپس ہوا اس کا اماؤنٹ جو ہے وہ پندرہ سو پچاس روپے تھا سیل ہم نے ریکارڈ کی ساٹھ ہزار پانچ سو کی اس میں سے پندرہ سو پچاس روپے کا مال واپس ہوا کریڈٹ کریں گے ہم ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کو پندرہ سو پچاس روپے سے اور ڈیبٹ کریں گے گڈز ریٹرنڈ اکاؤنٹ کو یا ریٹرن انورڈ اکاؤنٹ کو جو کہ جنرل لیجر میں ہوگا تو پندرہ سو پچاس روپے تو اس طریقے سے انٹر ہو گئے اس کے بعد ہمیں کیش اور بینک چیک ریسیو ہوئے ڈیبٹ کیش بک میں یا بینک بک میں موجود ہے کریڈٹ جو ہے وہ آپ ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کریں گے پچہتر ہزار روپے پچہتر ہزار پانچ سو روپے اس کے بعد ڈسکاؤنٹس آپ نے الاؤ کیے دو ہزار روپے کے ڈسکاؤنٹس الاؤڈ اکاؤنٹ کو آپ ڈیبٹ کریں گے دو ہزار سے اور ڈسکاؤنٹس کریڈٹ آپ کریڈٹ کریں گے ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کو جو آپ نے ڈسکاؤنٹس لوگوں کو دیے کیونکہ آپ نے اس سیل میں سے اس سیل کے اگینسٹ دیے جو آپ آلریڈی ریکارڈ کر چکے ہو ساٹھ ہزار پانچ سو کی اسی میں سے دو ہزار روپے آپ نے نہیں لینے لہذا اس کو ریڈیوس کرنے کا ساٹھ ہزار پانچ سو کو ریڈیوس کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ اس اکاؤنٹ کو کریڈٹ کریں گے اور یہ جرنل انٹری ہوگی جرنل واؤچر بنے گا اس کے بعد آخری انٹری جو ہے وہ ہے بیڈ ڈیٹس کی کہ جی اٹھارہ سو روپے کی ڈیٹ جو ہے وہ بیڈ ہو گئی یعنی اس اس کی وصولی کا کوئی امکان باقی نہیں ہے لہذا کو کتابوں میں سے خارج کرنا اب یہ اٹھارہ سو روپے جو ہے یہ پچاس ہزار تین سو نبے میں سے ہے کہ ساٹھ ہزار پانچ سو میں سے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم ہمیں تو صرف اتنا معلوم ہے اور نہ کنٹرول اکاؤنٹ کے حوالے سے اس بات میں دلچسپی ہے کہ یہ جی کون سے کون سے اماؤنٹ میں سے بیڈ ڈیٹ ہے بیڈ ڈیٹ ہے اٹھارہ سو روپئے کی ہے رائٹ آف کرنی ہے ریسیویبل میں ریڈکشن ہو گئی ہے لہذا ڈیٹس کنٹرول اکاؤنٹ کو ہم کریڈٹ کریں گے بیڈ ڈیٹس کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دیں گے جتنی انفارمیشن تھی وہ ہم نے ڈیٹس کنٹرول اکاؤنٹ میں ریکارڈ کر لی اب اس کی بیلنسنگ کا مسئلہ جو ہے وہ آ گیا تو بیلنسنگ جو ہے وہ ڈیبٹ سائڈ کا ٹوٹل کیجئے ڈیبٹ سائڈ کا ٹوٹل آپ کے پاس ایک لاکھ دس ہزار آٹھ سو نبے روپئے آ رہا ہے کریڈٹ سائڈ میں جتنی اینٹریز آپ نے کی ان کا ٹوٹل جو ہے وہ اسی ہزار آٹھ سو اور پچاس روپئے آ رہا ہے اسی ہزار آٹھ سو پچاس اور ایک لاکھ دس ہزار آٹھ سو نبے کا فرق جو ہے وہ آپ کا کلوزنگ بیلنس ہے یعنی اتنی وصولی جو ہے ابھی آپ کی بکیا رہتی ہے اس پیسے اس سیل میں سے جو آپ نے اس مہینے کی اور اس پیسے میں سے شاید جو کہ پچھلے مہینے آپ کو پچھلے مہینے سے آؤٹ اسٹینڈنگ چلا آ رہا ہے اس میں سے تیس ہزار اور چالیس روپے ابھی آپ کو باقی وصول کرنے ہیں اس مہینے کے آخر میں تو یہ کریڈٹ سائڈ چونکہ شارٹ ہے ڈیبٹ سائڈ کے ٹوٹل سے لہذا بیلنسنگ فگر جو ہے وہ کریڈٹ سائڈ پہ لکھی جائے گی اور کہلائے گا یہ ڈیبٹ بیلنس گو لکھا جائے گا کریڈٹ سائڈ پہ لیکن کہلائے گا یہ ڈیبٹ بیلنس کیونکہ اگلے مہینے اوپننگ بیلنس جو ہے وہ ڈیبٹ سائڈ پہ ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کا تیس ہزار اور چالیس روپے آئے گا تو اس طریقے سے آپ نے یہ تمام انٹری کر لی اور جو ریکوائرمنٹ تھی اس کو پورا کر لیا ایک چیز میں اور یہاں پہ بتا دوں کہ جی یہ جو ریسیٹس ہوئی ہیں اب ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ میں ہمارے پاس یہ کوئی ہم نہیں بتا رہے کہ یہ ریسیٹ جو ہوئی ہے اس مہینے سیل جو ہم نے کی تھی وہ ساٹھ ہزار روپے کی کی تھی پچھلے جو براڈ فارورڈ ہے ہمارے پاس اماؤنٹ وہ پچاس ہزار تین سو نبے پچہتر ہزار پانچ سو روپیہ جو ہم وصول کر رہے ہیں وہ ان دونوں کے اگینسٹ ہے یعنی جو پچھلے مہینے کے پیسے ابھی آنے تھے باقی اور جو اس مہینے میں سیل کی ہے آپ نے ان دونوں کے اگینسٹ پچہتر ہزار پانچ سو آیا تو ریسیٹ جو ہے وہ جتنی ہوئی وہ ہم نے ادھر کریڈٹ کر دی اب ہم اس سے آگے چلے اب ایک کریڈیٹرس کا بھی اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں کنٹرول اکاؤنٹ بناتے ہیں یہاں پہ اس ایگزامپل کے اندر ہمارے پاس کچھ انفارمیشن دی گئی ہے کہ فرسٹ آف جون کو اوپننگ بیلنس تھا پینتیس ہزار پانچ سو روپئے کریڈیٹرس کنٹرول اکاؤنٹ میں مہینے کی ٹرانزیکشن جو ہیں وہ یہ ہے کہ جی پرچیز جو پرچیز ڈے بک سے آئی ہیں وہ پچاس ہزار روپے کی ہیں پرچیز ریٹرن جو ہوئی ہے وہ پندرہ سو پچاس روپے کی ہے جو پیمنٹس کیے گئے ہیں وہ پینتالیس ہزار پانچ سو روپے کی ہیں اور ڈسکاؤنٹس جو ہمیں ہمارے کریڈیٹرز نے ہمیں الاؤ کیے ہیں ہمیں دیے ہیں جو ہم نے ریسیو کیے ہیں وہ پندرہ سو روپے کے ہیں تو یہ تمام ٹرانزیکشن جو ہیں یہ کریڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ میں لکھنی ہے اور وہی کلوزنگ بیلنس جو ہے وہ پھر نکالنا ہے تو کریڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ جو ہے اس کو اب کھولتے ہیں ہم اور اس میں انٹریز کرتے ہیں سب سے پہلے تو اوپننگ بیلنس کی بات ہے اوپننگ بیلنس یہ اب کریڈیٹرز کا اکاؤنٹ ہے کریڈیٹرز کا کنٹرول اکاؤنٹ ہے کریڈیٹرز کے اندر ہم نے پیسے ادا کرنے ہیں لہذا جو بیلنس کی فگر ہے اوپننگ بیلنس کی فگر جو ادائیگیاں پچھلے مہینے یا پچھلے اکاؤنٹنگ پیریڈ کے آخر میں ابھی کرنی باقی رہ گئی تھیں جو ہم نے کرنی تھی اپنے سپلائرز کو وہ تھی پینتیس ہزار پانچ سو روپئے کی تو وہ اوپننگ بیلنس جو ہے وہ کریڈٹ سائڈ پہ آئے گا کیونکہ لائبلٹی ہے اور تمام لائبلٹیز جو ہے وہ کریڈٹ سائڈ پہ ہی آتی ہیں اور دکھائی جاتی ہیں سو اوپننگ بیلنس جو ہے پینتیس ہزار پانچ سو روپئے کا وہ کریڈٹ سائڈ پہ آ گیا مہینے کے دوران جو پرچیز ہوئے وہ پچاس ہزار روپئے کے ہوئے وہ پرچیز اضافہ کر رہے ہیں کریڈٹ کے کے اندر یعنی اندر یعنی اماؤنٹ پیبل تو لائبلٹی ریکارڈ ہوئی کیونکہ یہ تمام کے تمام پرچیز جو ہوئے ہیں یہ کریڈٹ پہ پرچیز ہوئے تو یہ اماؤنٹ بھی کریڈٹ کیا جائے گا کریڈٹ کنٹرول اکاؤنٹ میں اور ڈیبٹ اس کا اسٹاک کے اکاؤنٹ میں یا جو بھی ریلیونٹ اکاؤنٹ ہے اس میں کیا جائے اسٹاک اکاؤنٹ بھی کیا جائے گا عام طور پہ اب باقی انفارمیشن باقی انفارمیشن میں ہمارے پاس فگر ہے پرچیز ریٹرن کی پرچیز ریٹرن ہم نے کیا یعنی جو مال ہم نے خریدا تھا اس میں سے واپس کر دیا سپلائر کو ہم نے پندرہ سو پچاس روپے کا مال یہ ہم نے واپس کر دیا لہذا ہماری جو ٹوٹل ہم نے ادائیگیاں کرنی ہے اس میں پندرہ سو پچاس روپے کی کمی واقع ہو گئی تو یہ اماؤنٹ کریڈیٹرس کنٹرول اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کیا جائے گا اور پرچیس اسٹاک اکاؤنٹ کو یا جو بھی اور uh, جو اکاؤنٹ ہے اس کو کریڈٹ کر دیا جائے گا پیمنٹس ہم نے کیے پینتالیس ہزار پانچ سو روپئے کے کیش بک بینک بک کو کریڈٹ کیا کریڈیٹرز کے کنٹرول اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دیا پینتالیس ہزار پانچ سو روپئے سے اس کے بعد ڈسکاؤنٹ ہمیں ریسیو ہوا ڈسکاؤنٹ ہمیں پندرہ سو روپئے کا ریسیو ہوا ریسیو جب ہم چیز کر رہے ہیں تو ہم ڈیبٹ کرتے ہیں اس اکاؤنٹ میں ریسیو کر رہے ہیں ہم پندرہ سو روپئے کا ڈیبٹ اور پندرہ ڈسکاؤنٹ ریسیو کرنا تقریباً ویسے ہی ہے کہ جی جیسے کوئی انکم ہو رہی ہو لہٰذا ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ اکاؤنٹ کو ہم کریڈٹ کرتے ہیں پندرہ سو روپئے سے تو یہ ڈبل انٹری ڈسکاؤنٹ ریسیو کی بھی ہو گئی اب دونوں سائڈوں کو آپ بیلنس کر لیجئے ڈیبٹ سائٹ جو ہے وہ شارٹ ہے کریڈٹ سائٹ سے ڈفرنس جو ہے وہ چھتیس ہزار نو سو پچاس روپئے کا ہے وہ ڈیبٹ سائٹ پہ لکھا جائے گا لیکن کہلائے گا کریڈٹ بیلنس کہ جی چھتیس ہزار نو سو پچاس روپے ابھی ہم نے اس مہینے کے آخر میں جون کے آخر میں ہم نے ابھی ادا کرنے ہیں اپنے کریڈیٹرس کو تو یوں ہم نے تمام انٹریز جو ہیں وہ کریڈٹرس کے اکاؤنٹ میں کنٹرول اکاؤنٹ میں ہم نے کر لی اور بیلنس جو ہے وہ اسٹرائک کر لیا کہ جی کیری فارورڈ کر رہے ہیں ہم کریڈٹ بیلنس چھتیس ہزار نو سو اور پچاس روپے کا اب آئیے ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں جو کہ ان دو ایگزامپل سے تھوڑا سا ذرا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی financial year of A B C company تیس جون کو ختم ہوتا ہے اور آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ ڈیٹرز اور کریڈٹرز کے کنٹرول اکاؤنٹ جو ہیں جو انفارمیشن دی گئی ہے اس میں وہ آپ کے سامنے ہے انفارمیشن اس سے آپ ڈیٹرز اینڈ کریڈٹرز کے کنٹرول اکاؤنٹ جو ہیں وہ بنائی انفارمیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ سیلز کیش کی سیلز جو ہیں وہ ایک لاکھ چالیس ہزار پانچ سو روپے کی ہیں اور ان کے بارے میں کچھ ایکسپلینیشن جو ہے وہ ہمیں نوٹ ون میں دیا گیا ہے کریڈٹ کی سیل جو ہے وہ دو لاکھ پچپن ہزار روپے کی ہے پرچیز جو ہیں کیش میں وہ پچانوے ہزار کی ہیں اور کریڈٹ جو ہے وہ ایک لاکھ ننانوے ہزار پانچ سو روپے کی ہیں ٹوٹل جو رسیٹس ہوئی جو وصولی ہوئی وہ چار لاکھ پانچ ہزار روپے کی ہے اور جو ٹوٹل پیمنٹ کی ہے ہم نے وہ دو لاکھ پچہتر ہزار روپے کی کی ہے ڈسکاؤنٹس جو ہم نے اپنے کسٹمرز کو الاؤ کیے ہیں کریڈٹ کسٹمرز کو الاؤ کیے ہیں وہ بارہ ہزار روپے کے ہیں اور جو ڈسکاؤنٹس ریسیو کیے ہیں اپنے سپلائرز سے وہ ساڑھے نو ہزار روپے کے ہیں اب یہ انفارمیشن ہے اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جی بیڈ ڈیٹس رائٹ آف کیے گئے ہیں سال کے دوران آٹھ سو روپے کے اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جی provision for doubtful debts جو ہے اس میں دو ہزار روپے کا اضافہ ہوا ہے اور اس کی ایکسپلینیشن کچھ جو ہے مزید یا مزید معلومات اس کے بارے میں میں نوٹ تھری ہے لاسٹ ایئر پچھلے سال کے جو کلوزنگ بیلنس تھے ڈیٹرس تھے دو لاکھ پچاسی ہزار اور کریڈیٹرس تھے ایک لاکھ چورانوے ہزار تو یہ تمام انفارمیشن ہمارے سامنے ہیں اب ہم وہ نوٹس دیکھ لیں پہلے کہ جہاں پہ کوئی ایکسپلینیشن دی گئی ہے اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے نوٹ ون کے اندر کہ جو کیش سیل اور پرچیز جو ہے وہ ڈیٹرز اور گریڈرز کنٹرول اکاؤنٹ کو افیکٹ نہیں کرتے اب اگر ایک منٹ ہم یہاں پہ رک جائے اور ہم دیکھیں کہ جی اگر یہ چیز نہ لکھی ہوتی تو پھر ہم کیا کرتے بھائی ہم کیا کرتے کیش میں اگر سیل ہوئی ہے کیش آپ کو ریسیو ہوا ڈیبٹ اور آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم ہر انٹری کو چاہے وہ کیش میں یا کریڈٹ میں ہم اس کو کنٹرول اکاؤنٹ سے لے جائیں گے آپ نے ڈیبٹ تو کیش بک کو کر دیا کریڈٹ جو ہے وہ آپ نے کس کو کیا ڈیٹس کنٹرول اکاؤنٹ کو کرتے ہیں آپ بھائی کیش تو آپ کو ریسیو ہو گیا پہلی بات یہ کہ سیل کو ریکارڈ کرنا آپ نے سیل جس وقت ریکارڈ کریں گے آپ تو آپ کریڈٹ کریں گے سیل کو اکاؤنٹ کو تو ڈیبٹ کس کو کریں گے ڈیبٹ اگر آپ ڈیٹرز کے اکاؤنٹ کو کرتے ہیں فرض کر لیجئے آپ نے ڈیٹرز کے اکاؤنٹ کو کنٹرول اکاؤنٹ کو آپ نے ڈیبٹ کر دیا کیش آپ کو فوری طور پہ وصول ہو گیا کیش بک کو آپ نے ڈیبٹ کر دیا ڈیٹرز کے اکاؤنٹ کنٹرول اکاؤنٹ کو آپ نے کریڈٹ کر دیا وہ دونوں انٹریاں تو کینسل ہو گئی جتنے کی کیش سیل کی اتنا ہی کیش فوری طور پہ آپ کو حاصل ہو گیا معاملہ اس کا ختم ہو گیا انٹری آپ کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کیجئے نہیں کرنا چاہتے تو آپ ڈائریکٹ انٹری بھی کر سکتے کہ ڈیبٹ کیش اور کریڈٹ سیلز اکاؤنٹ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی چاہے وہ کیش کی سیل ہے یا کریڈٹ کی سیل ہے کیش کی پرچیز ہے یا کریڈٹ کی پرچیز ہے چونکہ ہم کنٹرول اکاؤنٹ کا تصور لے کے چل رہے ہیں انٹریز کنٹرول اکاؤنٹ کے تھرو تھرو ہی پاس کرنی چاہیے کیش سیل کی بھی کیش کریڈٹ سیل کی بھی کریڈٹ پرچیز کی اور کریڈٹ کیش پرچیز کی بھی تاکہ یہ ہمیں اندازہ رہے کہ ہر پارٹی سے جو ہم نے ٹوٹل کاروبار کیا ہے وہ زیلی لیجر سے ہمیں مل جائے گا کہ ہم نے اس سے کیش یا کریڈٹ میں کتنی سیل کی اس کو یا کتنی پرچیز کی وہ ٹوٹل فگر ہمیں مل جائے گی کیوں کہ کیش سیل کی جو انٹری ہے کیش سیل کی انٹری آپ زیلی لیجر میں نہیں کریں گے آپ کیونکہ زیلی لیجر جو ہے وہ کس کا زیلی ہے وہ کنٹرول اکاؤنٹ کا زیلی ہے لہذا کیش سیل ادھر نہیں جاتا لیکن اگر آپ کنٹرول اکاؤنٹ کو ہر چیز کے لیے استعمال کریں گے تو پھر وہ انٹری جو ہے وہ ریسیٹ کی بھی اور پیمنٹ کی وہ دونوں انٹری ریسیٹ کی اور سیل کی وہ دونوں انٹریاں جو ہے زیلی میں بھی ہوں گی بہرحال دوسرے نوٹ کی طرف آتے ہیں اور دوسرا نوٹ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی ریسیٹس اینڈ پیمنٹس میں کیش سیل اور پرچیز بھی شامل ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی ہم نے پیمنٹس میں اگر کیش پرچیز بھی ہو گئی اور کیش سیل بھی آ گئی تو اس کو کیسے کریڈٹ سے علیحدہ کریں گے یہ ہمارے لیے ایک ورکنگ کرنی پڑے گی ہم کو پھر اب نوٹ تھری جو ہے اس پہ آئیے نوٹ تھری کہتا ہے کہ جی change in provision does not affect debtors actual write off یعنی جو پروویژن وہ جو سم وہ جو اماؤنٹ ہم سیٹ اسائڈ کرتے ہیں from the year's profit for increase in the provision for for doubtful debts وہ افیکٹ نہیں کرتا ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کو ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کو کیا چیز افیکٹ کرتی ہے بیڈ ڈیٹس تو یہ تین نوٹس ہمارے پاس ہیں اور اب ہم آتے ہیں پہلے ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کی طرف کہ اس کو ہم لکھیں debts control account balance brought forward ہمیں بتایا گیا تھا کہ دو لاکھ پچاسی ہزار روپے کا ہے وہ ڈیبٹ سائٹ پہ آئے گا سیلز جو اس سال میں ہوئے وہ ہوئے دو لاکھ پچپن ہزار روپے کے سیلز جو ہیں وہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں جو کہ کریڈٹ کے سیلز ہیں یعنی یہاں پہ ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ جی اس ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ میں جو کیش کا سیل ہے وہ ہم شامل نہیں کر رہے اگر ہم وہ شامل کر لیتے ہیں تو ڈیبٹ سائڈ میں ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کے ایک لاکھ چالیس ہزار پانچ سو روپئے کیش سیل اور کریڈٹ سیلز دو لاکھ پچپن ہزار کے اس طریقے سے تحریر ہوں گے اور ڈیبٹ سائڈ کا پھر ٹوٹل جو ہے آپ کا جو کہ اس وقت آپ کے سامنے پانچ لاکھ چالیس ہزار کا ہے یہ بڑھ کر یہ ایک لاکھ چالیس ہزار پانچ سو روپئے سے بڑھ جائے گا اور چھ لاکھ اسی ہزار پانچ سو روپئے ہو جائے گا ریسیٹ سائٹ پہ آئیے نیکسٹ پیس آف انفارمیشن جو ہے آپ کے پاس ریسیٹس آپ کو ٹوٹل دیے گئے ہیں چار لاکھ پانچ ہزار اب چونکہ آپ کیش سیل بھی لکھ رہے ہیں اور کریڈٹ سیل بھی لکھ رہے ہیں تو اب آپ کو اس چار لاکھ پانچ ہزار میں سے یہ پتا کرنے کی ضرورت نہیں کہ کیش سیل کے اگینسٹ کتنی ہے اور کریڈٹ سیل کے اگینسٹ کتنی ہے وہ پوری کی پوری فکر چار لاکھ پانچ ہزار کی آ سکتی ہے لکھی جا سکتی ہے یہاں پہ ہاں اگر ڈسیشن یہ ہے کہ صرف کریڈٹ سیل ہی ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ میں سے جانی ہے تو پھر آپ کو چار لاکھ پانچ ہزار میں سے آپ کو جتنی کیش سیل ہوئی ہے اس کا اماؤنٹ جو ہے وہ نکالنا پڑے تو چار لاکھ پانچ ہزار مائنس ایک لاکھ چالیس ہزار پانچ سو آپ کو وہ رسیٹ کی فگر دے گا اس وصولی کی فگر دے گا جو کہ آپ کے کریڈٹ سیلز کے اگینسٹ ہوئی ہے اور وہ فگر آتی ہے دو لاکھ چونسٹھ ہزار پانچ سو روپے اس کے بعد آپ نے ڈسکاؤنٹس دیے ہیں ڈسکاؤنٹس آپ نے بارہ ہزار روپے کے اور یہ تمام کریڈٹ کسٹمرز کو ہی دیے ہیں وہ اس اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوں گے بیڈ ڈیٹس آپ نے رائٹ آف کیے آٹھ سو روپے کے وہ بھی اس اکاؤنٹ کو کریڈٹ ہوں گے اب آپ نے وہ تمام انٹریز کر لی کریڈٹ کی سیل انٹری کر لی کریڈٹ سیل کے اگینسٹ اور براڈ فارورڈ بیلنس کے اگینسٹ آپ نے جو وصولی ہوئی کریڈٹ سیل کے اگینسٹ وہ آپ نے ریکارڈ کر لی ڈسکاؤنٹس ریکارڈ کر لی اور بیڈ ڈیٹس ریکارڈ کر لی دونوں سائڈوں کو ایڈ کیجیے ڈیبٹ سائڈ کا ٹوٹل پانچ لاکھ چالیس ہزار روپے آ رہا ہے کریڈٹ سائڈ کا ٹوٹل جو ہے وہ دو لاکھ ستہتر ہزار تین سو روپے آ رہا ہے ڈیبٹ سائڈ کا ٹوٹل کریڈٹ سائڈ کے ٹوٹل سے دو لاکھ باسٹھ ہزار سات سو روپے زیادہ ہے یہ بیلنسنگ فگر کریڈٹ سائڈ پہ لکھی جائے گی لیکن کہلائے گا ڈیبٹ بیلنس اور کیری فارورڈ ڈیبٹ سائڈ پہ ہوگا ڈیٹس کنٹرول اکاؤنٹ کا اگلے سال یوں آپ نے ڈیٹس کنٹرول اکاؤنٹ کی تمام انٹریز جو ہیں ان کو کمپلیٹ کیا اور ڈیٹس کنٹرول اکاؤنٹ کو مکمل کیا اب ڈیٹس کے بعد ہم آتے ہیں کریڈیٹرز کے کنٹرول اکاؤنٹ پہ کریڈیٹرز کے کنٹرول اکاؤنٹ کے اندر ہم نے ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جی اوپننگ بیلنس جو ہے ہمارے پاس وہ ہے ایک لاکھ اور چورانوے ہزار کا چون چونکہ یہ کریڈیٹرز کا بیلنس کریڈیٹرز کو جو بیلنس ہم نے پیمنٹس کرنی ہے یہ وہ بیلنس ہے لائبلٹی ہے ہماری لہذا کریڈٹ سائٹ پہ شو ہوگی اس وجہ سے اوپننگ بیلنس جو ہے وہ hundred and ninety four thousand ایک لاکھ چورانوے ہزار balance brought forward credit side پہ کریڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ میں لکھا جائے گا اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن کہ جی ہم نے سال کے دوران جو پرچیز کیے جو مال خریدا کریڈٹ کے اوپر وہ ہے ایک لاکھ ننانوے ہزار پانچ سو کا اس اکاؤنٹ کو کریڈٹ کریں گے اسٹاک اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کریں گے ایک لاکھ ننانوے ہزار پانچ سو سے یہاں پہ پھر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ٹوٹل پرچیز کیش کو شامل کر کے اگر آپ یہاں سے ریکارڈ اسی طریقے سے جیسے میں نے ڈیٹرز کے بارے میں آپ کو بتایا تھا اگر آپ وہی طریقے کار اختیار کرتے ہیں تو اس وقت جو فگر لکھی گئی ہے ایک لاکھ ننانوے ہزار پانچ سو کی اس کے علاوہ ایک اور فگر آئے گی جو کہ کیش سے کیش پرچیز کی فگر ہے پچانوے ہزار کی اور باقی اسی طریقے سے سلسلہ چلے گا جیسے کہ میں نے آپ کو ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کے وقت آپ کو بتایا کہ جی اگر کیش پرچیز بھی اس میں شامل کر دیں تو پھر کیا ہوتا ہے تو وہی چیز ادھر بھی ہوگی بہرحال اس وقت ہم صرف کریڈٹ پرچیز کو جو ہے وہ لکھ رہے ہیں تو اسی سے آگے چلتے ہیں اب ٹوٹل پیمنٹس جو ہم نے کیے وہ ہم نے دو لاکھ پچہتر ہزار کی کیے اس ٹوٹل پیمنٹ کے اندر جو کیش پہ پیمنٹ کی کیش پیمنٹ کی کیش پرچیز کے لیے وہ بھی شامل ہے تو دو لاکھ پچہتر ہزار میں سے ہم پچانوے ہزار روپیہ جو کہ کیش پرچیز تھے وہ اگر مائنس کر دے تو فگر آتی ہے ایک لاکھ اسی ہزار کی جو کہ ہم نے کریڈیٹرز کو سال کے دوران کریڈٹ پرچیز کے اگینسٹ لائبلٹیز کے اگینسٹ پیمنٹ کی ڈسکاؤنٹ ہمیں دیا گیا ہے نو ہزار پانچ سو روپئے کا اس سے ہماری لائبلٹی جو ہے جو ہم نے پیمنٹ کرنی ہے اپنے کریڈٹرز کو اس میں کمی واقع ہوئی تو وہ ہے اماؤنٹ ساڑھے نو ہزار روپیہ اس کو ہم اس اکاؤنٹ میں ڈیبٹ کرتے ہیں اور کریڈٹ کریں گے اس کو ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ اکاؤنٹ میں اب انٹریز مکمل ہو گئی جو دی گئی تھی دونوں سائڈوں کو ہم بیلنس کرتے ہیں جو کریڈٹ سائڈ ہے اس کا بیلنس آ رہا ہے تین لاکھ ترانوے ہزار پانچ سو روپے کا اور جو ڈیبٹ سائڈ ہے اس کا اس کا ٹوٹل آ رہا ہے ایک لاکھ انانوے ہزار پانچ سو روپے ڈفرنس دونوں سائڈوں کا جو ہے وہ دو لاکھ چار ہزار روپے ہے یہ ڈیبٹ سائڈ پہ بیلنس جو ہے وہ لکھا جائے گا لیکن کہلائے گا کریڈٹ بیلنس اس طریقے سے یہ کریڈٹرز کنٹرول اکاؤنٹ جو ہے یہ بھی ہم نے لکھ لیا تو یہ ان شارٹ اس مختصر سے عرصے کے اندر ہم نے آپ کو ڈیٹرز اور کریڈیٹرز کے کنٹرول اکاؤنٹس اور ان کے ساتھ جو سبسڈیری لیجرز مینٹین کیے جائیں گے اس چیز کو رکھنے کے لیے کہ جی ہر پارٹی کے ساتھ جو ہمارے ڈیوز ہیں ان کا ہمیں علیحدہ علیحدہ حساب ملے اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا افادیت debtors control account creditors control account کی بڑے کاروباروں میں خاص طور پہ بہت زیادہ ہے کہ ایٹ اے گلانس آپ جب ان ایک نظر سے آپ ایک ہی نظر میں آپ کو جس وقت اپنی لائبلٹیز یا ریسیویبلز کے بارے میں علم کر حاصل کرنا ہو آپ کنٹرول اکاؤنٹ کو دیکھتے ہیں اور آپ یہ پتا کر لیتے ہیں کہ آپ نے کتنا پیسہ مختلف کسٹمر سے وصول کرنا ہے کتنا پیسہ آپ نے لوگوں کو ادا کرنا ہے تو یہ اس کا فائدہ ہے ایک اور چیز اس سبسڈیری لیجر کو رکھنے کی وہ ایک اور فائدہ ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ نہ صرف وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جی ہر پارٹی سے ہمیں کتنا پیسہ وصول کرنا ہے بلکہ ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کون سے کسٹمرز ہمارے جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا زیادہ کاروبار ہو رہا ہے کون سے کسٹمرز ہمارے جو ہیں وہ وقت پہ پیمنٹس کر رہے ہیں اور within due period payment کر رہے ہیں اگر ظاہر ہے کہ جی ایک کسٹمر ہمارا اپنی پیمنٹس میں ریگولر ہے وہ سامان بھی ہم سے زیادہ خریدتا ہے تو ہم چاہیں گے کہ اس کسٹمر سے ہمارے مزید کاروبار جو ہے ہمارا کاروبار جو ہے وہ بڑھے دوسری طرف ایک اور کوئی کسٹمر ہوگا جو مال بھی کم خریدتا ہے پیمنٹ کرنے میں بھی دیر کرتا ہے تو بھائی ذرا اس سے اگر ہاتھ کھینچ لیا جائے تو شاید کاروبار پہ کوئی فرق نہ پڑے تو یہ انفارمیشن اس قسم کی جو ہے وہ اس سبسڈیری لیجر سے اور اس میں جو اکاؤنٹس رکھے جا رہے ہیں ان سے ہم حاصل کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہمارے ہمارا اگر ڈسٹریبیوٹر کا نیٹورک ہے پاکستان ہم ڈائریکٹلی کسٹمر کو نہیں بیچتے ہم ڈسٹریبیوٹرس کو بیچتے ہیں اور ڈسٹریبیوٹرس کو ہم نے ایریا وائز مقرر کیا ہوا ہے اب ہمارا جو سبسڈیری لیجر ہے جو زیلی لیجر ہے اس کو بھی ہم ایریا وائز اور ڈسٹریبیوٹر وائز اس ایریا میں جتنے ڈسٹریبیوٹر ہیں اس طریقے سے بھی مینٹین کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا اس سے ہمیں یہ حاصل ہوگا کہ ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جی ایک ایریا اے کے اندر جو ڈسٹریبیوٹرس ہیں وہ کتنی سیل کر رہے ہیں وہ کتنے پیسے ہمیں وصول کر کے کسٹمر سے ہمیں پے کر رہے ہیں ایریا بی کے اندر کیا حالات ہیں ایریا سی میں کیا حالات ہے کون سے ایریا میں ہمارے پروڈکٹ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے یا ہمارے ڈسٹریبیوٹر زیادہ بہتر ہیں تو ہم ان کو انکریج کر سکتے ہیں اپنی سیل مزید اس ایریا میں بڑھا سکتے ہیں دوسرے ایریاز جو ویکر ایریاز ہیں جو کمزور ہیں جہاں پہ سیل زیادہ نہیں وہاں پہ ہم توجہ دے سکتے ہیں وہاں پہ سیل بڑھانے کی بات کر سکتے ہیں کیا پرابلم ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تمام انفارمیشن جو ہے جو کہ مینجمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے پتہ کرنا اور پتہ لگانا یہ تمام انفارمیشن جو ہے یہ اس سبسیڈیری لیجر کے حوالے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں کنٹرول لیجر جو ہے یا کنٹرول اکاؤنٹ جو ہے وہ ہمیں تو صرف ٹوٹل ایک گلوبل پکچر پیش کر دیتا ہے کہ جی ٹوٹلی آپ نے اتنے پیسے وصول کرنے ہیں اتنے پیسے ادا کرنے ہیں سبسڈری لیجر سے ہم یہ تمام مزید انفارمیشن جو کہ بزنس ڈسیشن میکنگ کے لیے لازم ہے اور ضروری ہے اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں تو کنٹرول اکاؤنٹس کے حوالے سے ہماری گفتگو اس لیکچر پہ ختم ہوتی ہے شکریہ